मरीज़ کی شفا کا مؤثر نسخہ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله من ذلك المرض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی ایسے مریض کی عیادت کو جائے جس کا وقت نہ آ گیا ہو اور مریض کے پاس سات مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ العظیم رب العرش العظیم عیشفافیک میں اللہ تعالیٰ سے جو کہ عظیم ہیں اور عرش عظیم کے مالک ہیں سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے اور آپ کو عافیت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے عافیت نصیب فرما دیتے ہیں